في سلین مولا محمد صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ کا معذرت علماء کرام شامین انضام اور عزت معاف خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبق بنائے معذر تعلیم کرام آج کے اجلاس کا عنوان اسلام معاشرہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے آپ جانتے ہیں عنوان کا ترجمہ کیا ہے عنوان کا مطلب کیا ہے یہ عنوان خود ہمارے جان پر ایک ٹانٹا ہے ایک پکڑ ہے اب مسلمانوں کے لیے تاری ہے اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو کہا کہ کن تم خیر اور ان میں تم کو کوئی یقین نہ بھی ماروی وطن ہوگا من کر تم بہترین امت ہو تم لوگوں کی اصلاح کرو گے امر معروف کرو گے نہیں انل من کرو گے تمہارا کام اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرنا دنیا کے برائیوں کو ختم کرنا ان مسلمان کی زندگی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زندگی کا مقصد ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کیمپ لگایا جائے ایک جلسہ کیا جائے ایک کانفرنس کی جائے اور اس کا عنوان رکھا جائے کہ شہد سے کیسے میٹھا دیا جائے سورج کو روشن کیسے کیا جائے لوگ کیا کہیں گے بابل قسم کے لوگ ہیں بے وقوف ہیں شہد تو پہلے ہی سے میٹھا ہوتا ہے سورج سے پہلے ہی سے روشن ہوتا ہے تو مسلمان پہلے ہی سے اصلاح کیا ہوا نہیں ہوگا مسلمان کو مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کلا جناب محمد رسول اللہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کلو مولونی رولر کی طرح اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے سے کوئی چیز بن کر نکلتی ہے انسانوں کو بنا کر ہم بھیجتے ہیں تو فطرت اسلام پر بھیجتے ہیں نہ اس میں شراب پینے کی عادت ہوتی ہے نہ جہیز مانگنے کی عادت ہوتی ہے نہ داڑھی منانے کی خصلت ہوتی ہے نہ جھوٹ بولنے کی نہ قیمت کرنے کی نہ عورتوں میں بے پردگی کی بے حیائی کی بے شرمی کی کوئی عیب نہیں ہوتا اللہ کا کارخانہ کوئی گھٹیا کارخانہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کارخانے سے گھٹیا مال دنیا کے اندر بھیجے داری مولوں کو بھیجے بے نمازیوں کو بھیجے کتا کھانے والوں کو بھیجے خنزیر کھانے والوں کو بھیجے اللہ بولا اللہ میں تم کے بارے میں کہا کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو اللہ اسی کو بنا کر بھیجیں گے کل لوگوں میں یوں لگو اگر کی طرح اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارخانوں سے جب انسان نام کی چیز بن کر نکلتی ہے اللہ نے سورج کو بنایا کیا سورج کے اندر کوئی آئر ہے اللہ نے چاند کو بنایا کیا چاند کے اندر کوئی خرابی ہے اللہ نے ستاروں کو بنایا اللہ نے زمین کو بنایا اللہ نے آسمان کو بنایا اللہ نے فرشتوں کو بنایا اللہ نے عرصۂ کرسی کو بنایا کسی میں کوئی آئر نہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے اللہ تو نے ان میں سے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا اللہ پوچھتے ہیں ابا حقیق تم تو ہم نہ زمین و آسمان کو بے مقصد اور بےکار نہیں پیدا کیا تو ہم تم کو ایسے ہی دیکھ دیں گے یہ انمان رکھنا خود ہماری تباہی کی دلیل ہے یہ ہماری بربادی کی دلیل ہے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے جائے اور دو چار ڈاکٹر میز پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہو اور ان سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار آیا ہے وہ کہہ رہے کہ جاؤ بھائی تم اپنا دیکھو ہم تو اپنی بیماری کے بارے میں سوچ رہے ہیں شرم سے دور کرنے کی بات نہیں ہے کیا مقصد ہے آپ کی زندگی کا اس دنیا میں کیوں آئے آپ کوئی اور کام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے آپ کو تعلیم کی داڑھی بنانے کی سود اٹھانے کی رشوت کھانے کی نمازوں کو چھوڑنے کی اپنے پیغمبروں کے ساتھ بدداری کرنے کی کتاب الہی کو پتے کو ڈالنے کی کیا مقصد ہے جانوروں کی زندگی میں اور آج کے مسلمانوں کی زندگی میں کیا بنیادی فرق نظر آ رہا ہے کتا بھی بچے پیدا کر رہا ہے خنزیر بھی بچے پیدا کر رہا ہے مسلمان بھی بچے پیدا کر رہا ہے وہ بھی اپنی ہڈیوں کے لیے ٹوٹ پڑ رہا ہے اور مسلمان جو اپنی کمائی کے لیے ٹوٹ پڑ رہا ہے اپنی دنیا کے لیے ٹوٹ پڑ رہا ہے اس طالب دنیا میں اور اس طالب دنیا میں اس کتے کی زندگی میں اس جد میں جو مردے کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے اور اس مسلمان میں جو دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے نال کے پیچھے لگا ہوا ہے کارخانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور بیوی اور اولاد کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے سراؤنڈ سے حضرت ان علیہ صلاح اللہ کے زمانے کا گرم اچھا تھا دل میں جو بات تھی وہ اپنی زبان پر لے آیا اور اس نے کہا انا رب تم لا میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا خدا ہوں آج کا مسلمان اور آج کا انسان دل میں کچھ اور رکھتا ہے زبان پر کچھ اور لاتا ہے دل میں کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں اور زبان سے اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل سے بتاتا دنیا کا پجاری ہے وہ دولت کا پجاری ہے وہ سیاست کا پجاری ہے وہ عہدوں کا پجاری ہے یا یہ ہے ندی نہ آ بنو نیو تو پور لو نہ مانا پالو ایلو ایسی بات کیوں کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو دل میں اور ہے زبان میں کچھ اور ہے دل میں اندر کچھ اور ہے باہر عمل میں کچھ اور ہے تو فراؤن بہتر تھا دین اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ مخصوص تھا تو اس نے زبان سے اقرار کر لیا انا رب کو اے اللہ اسرائیل دے میں تمہارا رب ہو نہ صرف رب اگر اور کوئی رب تم نے منا رکھے ہیں وہ رب چھوٹے موٹے رب ہیں میں تم کے سب سے بڑا خدا ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں آپ کا انسان میں تو یہی کہتا ہے بیوی کو پالنے والا میں ہوں اولاد کو پالنے والا میں ہوں ماں باپ کو سہارا دینے والا میں ہوں صرف فرق یہ ہے کہ اس پراؤنڈ نے زبان سے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور آج کا کراؤن صرف بھی اپنے خدائی کے دعوے کو چھپائے رکھا ہے اس زمانے کے قانون نے دولت کے دھمن کو ظاہر کر دیا اور آج کا قانون دولت کے دمن کو میں چھپائے رکھا ہے اس زمانے کے نمرود نے عہدوں کے بند ہوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور آج کا نمرود دل کے اندر چھپائے رکھا ہے فرق یہ ہے کلیمے کے بغیر وہ نمرود تھا کلیمے کے بغیر وہ فراؤن تھا کلیمے کے بغیر وہ شدار تھا کلیمے کے بغیر بابو جہل تھا کلیمے کے بغیر بابو لہل تھا آج کلیمے کے ساتھ فراؤن موجود ہے آج کلیمے کے ساتھ شدر موجود ہے فراؤن موجود ہے حامان موجود ہے یہ سالی کی ہے آج ہوئے مسلمانوں یہ مناسبت ہے یہ ضروریت ہے کے دلہ نے سلوری کی یہ جھوٹ کہتے ہو تم کہ تمہارا باپ ابو بکر ہے تمہارا باپ عمر ہے تم مسلمانوں کی نسل ہو جھوٹ کہتے ہو دل میں تمہاری کیا صورت حال ہے اللہ کا کلام کرا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندیں نہ پڑی جاتی ہے ہم کری جاتی ہے مسلمان الدین کے واقعات سنائے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں اگر یہاں ایک گھنٹی آ جائے فلموں میں کام کرنے والا ایک فکر آ جائے کھانے والا آ جائے سور کھانے والا آ جائے تو کیا یہی مجمع یہاں رہے گا کیا سلوک ہے آپ کا فلموں میں کام کرنے والے ان حیوانی فیصدوں کے ساتھ کبھی انہوں نے تمہارا بھلا کیا جو تم ان کی نکالی کرتے ہو بتاؤ جن کے گن تم جاتے ہو جن کا ایک ایک تم اپناتے ہو جن کے اندر قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہو کسی نے آج تک سنساؤں میں تمہارا کوئی بھلا کیا کوئی ہیروئن نے کسی ہیرو نے ان کا دھوکہ دے انڈے سے آ کر کہ یہ دودھ پیٹ استعمال کرو یہ برف استعمال کرو یہ کپڑا استعمال کرو یہ صابن کی ٹکیا استعمال کرو کہ تم چار دنوں کے اندر جو ہے چاند کی طرح چمکنے لگو گے جھوٹ کہہ کر اپنا مال بکواتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں گنجاری کرتے ہیں کے بارے میں سافٹ اس کے بارے میں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ یہ انسانوں کے لیے مضر ہے انسانوں کے لیے نقصان دینے والا ہے جن ممالک نے ان کو سب سے پہلے بنایا آج ان ممالک کے اندر بیٹا خراب اور صاف کرنے کے لیے ان سافٹ ڈرینس کا استعمال کیا جاتا ہے سرفری سے بلکہ خراب صاف کیا جاتا ہے سنسرت کوکو کولا سے بلکہ خراب صاف کیا جاتا ہے اس سے کیمیکل کی وجہ سے بیٹو خراب بدبو ختم ہو جاتا ہے میں کام کرنے والے ان سے کولا اور ایڈیڈیٹ سے آ کر لاکھوں روپے لے کر اپنے ماننے والوں کی زندگی کی کٹوڑا کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں کیا دیا آپ نے آپ کو اس قوم میں کیوں ان کی طرح اپنے چہروں کو بناتے ہو کیوں ان کی طرح اپنے لباس کو اپناتے ہو کیوں ان کی طرح اپنی عورتوں کو انڈیا بناتے ہو راہ راستے ہٹاتے ذرا دکیم سے ہٹاتے ہو کیا مقام ہے آپ کا کیا جزہ ہے آپ کا فرشتے کیا رپورٹ لے کر جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہی رپورٹ کہ یہ لوگ بیٹھ کر اصلاح معاشرہ کے بارے میں اپنی اصلاح کے بارے میں بات کر رہے تھے دور کریں گے شرم سے فرشتے مسلمان جو قوموں کی ہدایت کے فیصلے لے کر آیا تھا کلام الہی کا حامی بند کرایا تھا وہ غلام تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا تو قرآن اللہ خبر اللہ کو اللہ اس کلام الخت کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کو یہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کلام پاک کی امانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح نے اس امت کو عنایت فرمائی کیا رپورٹ دیں گے فرشتے کلام پاک کی حامی قوم آخا کے وہ امتی نہیں جانتے اپنے مقام کو اٹھا کر اپنی ماں سے جنا کرنے والے اور اس کے سر سے دوپٹہ ہے نکال نام کی کوئی چیز نہیں حیا نام کی کوئی چیز نہیں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں کسی عالم نے تمہیں نہیں بتایا اور اگر دو کھیتوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس راستے میں عورت اگر چلتی ہے اور اس کا سارا کھیت میں پڑتا ہے اور کھیت میں پانی ہے وہ کہاں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے عورت کو دیکھنا تو دور کی بات اس کے سائے کو بھی دیکھنا آرام ہے پکان کتابوں میں لکھا ہے ایک اور سفر میں جاتی ہے اور انتحال ہو جاتا ہے کے بعد مردہ انسان کو غسل دیا جاتا نہیں دیا جاتا کفن دیا جاتا نہیں دیا جاتا کہا کہ ایسے علاقے میں عورت پہنچ گئی کہ جہاں پر کوئی عورت دوسری نہیں ایک دیہات تھا ایک جنگل کا آدیواسی کا علاقہ تھا خدا نہ کرے ایسے مقام پر چلی گئی کہ جہاں پر کوئی اور عورت نہیں ہے مرنے کے بعد جس طریقے مطالعہ میں جس مذہب اسلام میں قرآن کے ماننے والی قوم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کرو جس امت محمد کے گلے میں پڑا ہے اس کی ہدایت یہ ہے خبردار کوئی مرد اس عورت کو غسل نہ دے ہوگی بوڑھی وہ ہے وہ مری ہوئی حالت میں مانا کہ اس مری ہوئی عورت کو دیکھ کر کسی مرد کے دل میں زنا کا تصور نہ آئے اس کی عمر رسیدگی کو دیکھ کر اس کے کو دیکھ کر کسی کی شہرت نہ ہوئے مانا لیکن حیا بھی کوئی چیز ہے پردہ بھی کوئی چیز ہے شرم بھی کوئی چیز ہے فکار کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت کا تیم کرائے کون نوجوان نہیں اس قوم میں جو سب سے برا ہے جس کی قبر کے اندر گئی ہوئی ہے جس کا بازار میں آ چکا ہے جس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے جس کے ہڈیوں کا بوجھا ختم ہو چکا ہے اب مرے گا تب مرے گا یہ اس کی صورت حال ہے تو کہاں نے کہا وہ تیمم دے گا تو تیمم بھی ہاتھ سے نہیں دے گا لکھا ہے کتابوں میں ہاتھ کے اندر جتنا ہو سکتا ہے وہ کپڑا چڑھائے گا تیمم کا الگ نہیں ہوتا وضو کا الگ نہیں ہوتا تیمم دونوں کا ایک ہوتا ہے تیمم ایک ہاتھ مار کر اس کے چہرے کو پھیر دے گا اور ایک ہاتھ مار کر اور سمیت ہاتھوں کا مسا کر دے گا بچپ کا غسل ہو جائے گا جس مذہب اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ بات ہو کہ عورت کے مرنے کے بعد اس کو غیر نہیں لگا سکتا اور کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائے تو من کرائے گا وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ آگے چل کر فکہ نے لکھا کہ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے مردے کے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے مردے کے بال نہیں نکالنے چاہیے اگر کسی وجہ سے اس عورت کا کوئی ناخن ٹوٹ جائے اور گھر سے کوئی بال نکل جائے تو کہا کتاب کتابوں میں لکھا ہے اس مری ہوئی عورت کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن کو اور نکلے ہوئے بال کو پردے کے ساتھ لے جا کر کسی پاک جگہ پر دفن کر دیا جائے جس میں گھرے اسلام کی یہ تعلیمات ہو اور اس میں گھرے اسلام کی ماننے والیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہلاک ہو حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ نہ کے پردے کو چھوڑ کر فلم میں کام کرنے والی رنڈیا فلم میں سینا دکھانے والی شہر کا دکھانے والی اللہ کا نام لے کر اپنے جسم کو جھلکانے والی کیا رپورٹ دیتے ہوں گے طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے وقت یہ تصویر باقی ہوئی ہے ساری دنیا جانتی ہے اس میں چوبن پڑے بڑے رضاخانی اسلامی چلہ لگانے والے اور وہ قربانی کرنے والے ان میں کسی کا کوئی اختلافی مانتے ہو نہیں مانتے ہو تصدیق ہے فاطمی حضرت فاطمہ کا سہرا رضی اللہ تعالیٰ جب تھا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کا مال آیا اور آپ گھر بھر کر خیرات کرنے لگے آپ کے شاہی بادی کے گھر میں فخر پافا ہو رہا تھا تندرستی ہو رہی تھی بیٹی فاطمہ کا زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ علی اپنا جان سے کہو کہ بیٹی کے پیٹ پر پتھر لگا ہوا ہے فخر پاپا چل رہا ہے ایک وقت کھانا سکتا ہے ایک وقت کھانا نہیں پکتا اور کسی دن چولہا جلتا ہے اور کسی دن چولہا نہیں جلتا کہاں گئی فاطمہ نام کی عورتیں کہاں گئی حضرت فاطمہ کا سہرا اللہ تعالیٰ نام کو ماننے والی عورتیں میری مائیں اور بہنیں تمہیں کیا ملتا ہے سور کھانے والی قوم کی نقالی کر کر کتا کھانے والی قوم کی نقالی کر کر تمہیں کیا ملتا ہے ایسی رنگیوں کا لباس پہن کر کہ جو آج کی پہن پہن کر کسی مرد کے پہلو میں سوتی ہے اور کھلے اور لباس پہن کر کسی اور مرد کے پہلو میں سویا کرتی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نا کبھی گھر میں چولہا جلتا تھا کبھی نہیں جلا کرتا تھا حضرت علی کرم اللہ علیہ کو فرمایا اے علی جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور سے کچھ غلام مانگ کر لاؤ کچھ خالی مانگ کر لاؤ کچھ مال مانگ کر لاؤ دنیا والے آ کر لے جا رہے ہیں اور تلجرت اہل جنت فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ بھوکی میں رہی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین بھوک میں تڑپ رہے ہیں بھوک میں دل ملا رہے ہیں آج کی عورتوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کس دھارے پر اپنی عورتوں کو لے جا رہے ہیں معاشرے کی اصلاح نہ میرے کہنے سے ہو سکتی ہے نہ کوئی ڈیلاگ مارنے سے ہو سکتی ہے نہ کوئی پرجوش تقریر کرنے سے ہو سکتی ہے نہ ادر کی اذان تک آپ کے بیٹھ کر سننے سے ہو سکتی ہے یہ چیزیں اللہ کی و سلامت کی قسم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہو ماں کے نہ ہو سدھارنا ہوگا معاشرہ اگر سنے گا ماں کی گوشت سے سگڑے گا معاشرہ اگر بگڑے گا ماں کی گوشت سے بگڑے گا بگڑے ہوئے کو وقت مقدلی بھی صحیح نہیں کر سکتا ماں کے کے تعلیم یافتہ کو مقدر اور بھی بگاڑ نہیں سکتا اگر صحیح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت بابین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت سعید الدین گنج بکر رحمت اللہ علیہ حضرت صابر سیدی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محی الدین چٹی اجمیری رحمت اللہ علیہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم خواجہ اجمیری تجھے ولایت نہ ملتی عبد القادر جیلانی وقت کا تو ہو سے پاک نہ ہوتا نظام الدین اولیاء تیرا شمار نہ ہوتا اگر ماں نے کچھ کو کا لباس نہ پلایا ہوتا شیخ چھ مشوں کا رحمت اللہ علیہ بس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس زمانے کے اندر جنگل میں قافلے لوٹ لیا کرتے تھے چوروں کے کے تو چوروں کی ٹولی آئی اور مال کو لوٹنا چاہا تو کچھ نہ ملا اور عبد القادر لانی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کتابوں کے بچے میں اندر میری لانے سی کر الگ سے دیناروں کے ہم رکھے ہیں روپیہ اور پیسہ رکھا ہے آپ اس کو لے کر جائیں چور اچکے پریشان لوگ جو مال کو چھپاتے ہیں یہ مال کو بتا رہا ہے تو ان کو ڈر ہو گیا ان کو شک ہو گیا یہ ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے پکڑ لیا کرے بان سچ سچ بتا تیری نیت کیا ہے اور تیرا سعید اللہ شیخ جو القادر جیلانی رحمت اللہ نے بنوایا میری نیت میں کچھ پسار نہیں ہے اور میری جوہریت کے اندر کچھ فطور نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ میری ماں نے تعلیم دی ہے کہ بیٹا گلے پر چھری مل جائے کبھی زندگی میں جھوٹ ڈال گیا ولیوں کو انہوں نے جنم دیا بزرگوں کو انہوں نے جنم دیا اور اللہ کو انہوں نے جنم دیا حضرات السلام اور سلام کو انہوں نے جنم دیا اختار کو انہوں نے جنم دیا افراد کو انہوں نے جنم دیا وقت کے شہیدوں کو انہوں نے جنم دیا وقت کے مومنوں کو جنم دیا نوازیوں کو جنم دیا اور مدارس کے بنانے والوں کو جنم دیا صلاحہ کو جنم دیا مجاہدوں کو جنم دیا آج کیوں یہ ماؤں کی کو کے باز ہو گئی ہیں آج زمانہ ترس رہا ہے آج زمانہ ترس رہا ہے اے میری ماں کہ تو کوئی حسین کو پیدا کر دے کوئی حسن کو پیدا کر دے کوئی ٹیپو سلطان شہید کو پیدا کر دے کوئی باعدین مستانی کو پیدا عزت کی نگاہ تیرے گودوں پر ہے کوئی وقت کا اللہ پیدا کر دے وقت کا شہید ہمیں دے دے وقت عالم ہمیں دے دے وقت کا بزرگ ہمیں دے دے کیوں آج تیری کو باندھ ہو چکی ہے حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو فرمایا کہ جائیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لے کر آئیے آقا نے کروایا یہ مال امت کی امانت کی اور اس بات کو میں نے امت کو دے دیا جاؤ میری بیٹی اور میری دادی سے کہو کہ دن بھر محنت کرنا مشقت کرنا ملے تو کھا لینا شکر ادا کرنا اور نہ ملے صبر کرنا نتیجہ یہ ہوا ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آج ان کے آج کیسے گزر رہے ہیں شہروں کی حالت یہ ہے صبح سے لے کر شام تک ان ناچنے والوں کے ناچ کو دیکھا جا رہا ہے ان رنگیوں کے پروٹنے کو دیکھا جا رہا ہے ان حرام زادوں کے اس و شکے کے منظر کو دیکھا جا رہا ہے ان کی عزت لوٹنے کے طرح میں ایک دوسرے کے پہلو نہیں ہونے کے منظر کو آگے عورتیں دیکھ رہی ہیں تو ان سے کیسی اولادیں پیدا ہوں گی آج وہ عورتیں سنیما گھروں کے اندر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور آنکھوں سے حرام کا منظر دیکھ رہی ہیں کون سے بچے پیدا ہوں گے کون سی قوم پیدا ہوگی کون سی کلیت اور کون سی اولاد پیدا ہوگی حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نا ایک ہاتھ میں چکی پیس رہی ہیں ایک پیر سے انگوٹے سے حضرت حسین کا جھولے کی رسی باغی ہوئی ہے پہلے انگوٹے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جھولے کو جلا رہی ہیں یہاں کی چکری کو پیس رہی ہیں اور سائے ہاتھ کے اندر اللہ کے کلام کو رکھا ہوا ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھ رہی ہیں حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ جب کی اذان دیتے ہیں اللہ ہو کر اللہ ہو کر تو کہتی ہیں حضرت فاطمہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اے اللہ نے رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ کلام پاک کے دو چار دور ہی میرے ختم ہو پائے تو رات کو طویل کرتا تو اللہ میں تیرے کلام کا اور بھی زیادہ میں پڑھا کرتی گھر کا سنسار چل رہا ہے مسالہ پیتا جا رہا ہے حضرت ہو رضی اللہ تعالیٰ کو جھولا دیا جا رہا ہے چل رہی ہے کلام پاک کی تلاوت زبان سے نکل رہی ہے اور پھر شکوا ہو رہا اللہ تبارک تعالیٰ سے رات کی چھوٹی ہونے کا رات سے مختصر ہونے کا یہاں تو حال ایک ناچ کے بعد ایک مجمع سن سکتے ہو ایک بیان کے بعد ایک مجمع سن سکتے اور اور کچھ دیر کے بعد اللہ کی کا وہ تباہ یہاں پر یہی پر سو گئے ارے ساری زندگی نہ تھوڑی نہ بیان ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے جلسے ہوا کرتے ہیں ہمارے اللہ ہمارے علماء بڑی قربانیوں کے بعد یہاں آتے ہیں اس معاشرہ کے اجلاس میں ہماری کیا صورت حال ہے کیا ڈھنگ سے ہم بیٹھتے ہیں کیا ڈھنگ سے ہم سنتے ہیں تو چنا کے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پروایا جا میری بیٹی کون بیٹی قیامت تک کچھی آنے والی عورت ہے مس ورلڈ ہو یا مس یونیورس ہو کائنات کی حسینہ ہو یا کائنات کی بدترین عورت ہو امیر ہو غریب ہو صبح قیامت تک آنے والی عورتیں کر رکھ لیں لکھ لے اگر خاطر کرتا سیدہ خاطر رضی اللہ ہو تعالیٰ جو دل ندی عورت خواتین کی سردار ہیں ان کا مقابلہ عصمت میں کرنا عصمت میں کرنا میں کرنا شرم میں کرنا حیا میں کرنا یہ جو بہت دور کی بات ہے اللہ کی جلالت کی قسم حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے قدر مبارک میں جو مدینے کی مٹی لگی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دولت کرنے کی جو دھول لگی ہے اس دھول کے ایک کرنے کا مقابلہ کوئی تمام عورتیں قیامت تک کے آنے والی عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی یہ مقام ہے حضرت ہی مطلب لیکن گھر کی حالت سب اور چل رہا ہے تندرستی چل رہی ہے آج کی عورتیں مردوں کو اکساتی ہیں رشوت لینے کے لیے حرام لینے کے لیے اور سوکھ کی کمائی کو اپنانے کے لیے گھر میں لڑکیاں ہوں شادی ہو رہی ہو لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کے بیاہ کے وقت مظلوم اور اسی گھر میں لڑکا ہو چار لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا جس کا بیاہ ہو رہا ہے اور جس کی شادی ہو رہی ہے اب وہ ظالم بن جاتا ہے وہ جہیز مانگتا ہے وہ پلس مانگتا ہے وہ جوڑے کی رقم مانگتا ہے وہ دعوت پر تقاضا کرتا ہے وہ روپیوں اور پیسوں پر تقاضا کرتا ہے علماء لمحہ کتابوں میں لکھا ہے کے نسبت میں اور دلہا کے طرف سے مانگی جانے والی رقم میں جہیز میں تلک میں کوئی فرق نہیں جیسے کہ رشوت کا لینا دینا حرام ہے اسی طرح اگر کوئی نمازی ہوا تو کیا ہوا حاضی ہوا تو کیا ہوا چہرے پر سنت ہوئی تو کیا ہوا کر رکھ لے اس طریقے سے لڑکی والوں پر ظلم کرنا ستم کرنا اور روپیہ اور پیسہ لینا شادی کے موقع پر حرام ہے حرام اور یہ حرام پیسہ تیرے حلال کاروبار کے پیسے میں مل جائے جیسے تالاب کی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے تو سارا حلال مال حرام ہو جاتا ہے اور مال حرام ہوتا ہے اللہ ایک مدد کو قبول نہیں کرتے اللہ تمہارا تالا ایک دعا کو قبول نہیں کرتے نہ روزہ قبول کرتے ہیں نہ زکات قبول کرتے ہیں نہ حج قبول کرتے ہیں نہ دعا قبول کرتے ہیں اسی لیے تو کہتا ہے آج کا آدمی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا حدیث میں ہے حریف بولا کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا پہننا حرام حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کروایا حرام مسلا جب تک ہونے رہتا ہے خدا بند خدوس کی لانت اس پر اترتی رہتی ہے بھیک مان جو پیسہ لیا جاتا ہے اس پیسے کو اپنے حلال مان میں اگر پلا لیا جائے وہ سارا حلال مال یہ حرام ہو جاتا ہے اور بدل تک یہ حلال مال استعمال کیا جاتا رہے گا اللہ تبارت تعالیٰ کی لانت اس پر اترتی رہے گی بہرحال کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ کو فرمایا علی جاؤ میری بیٹی میری لمبے جگر میری نور نظر حضرت فاطمہ زہرا کو کہہ دو رات کو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے مال کی ضرورت نہیں ہوگی روپیوں کی ضرورت نہیں ہوگی یہ فلموں میں دیکھنا یہ میگزین میں دیکھنا یہ رنگیوں کو دیکھنا اپنے باپ سے تقاضا کرنا اپنے شہر سے تقاضا کرنا اپنے گھر کے مردوں سے تقاضا کرنا کہ اس قسم کا لباس سلایا جائے اس قسم کے کپڑے ہمیں دیے جائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل قدم پر چلنے والی خواتین میری ماں بہنیں تمہیں کیوں ہو گیا یہ تصویحات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی اور فرمایا کے مال کی فکر نہ کرنا دولت کی فکر نہ کرنا مال اور دولت اگر کوئی اچھی چیز ہوگی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرماتی اللہ کے حمید پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائے دیکھے آقا کے صاحبزادی کی گھر کی حالت کیا ہے مال کا پجاری دولت کا پجاری بنا ہوا ہے دنیا کا کتنا بنا ہوا ہے پیٹ میں تیری زندگی کو لکھ دیا گیا تیری موت کو لکھ دیا گیا تیرے دانے پانی کو لکھ دیا گیا اور تیرے مقدر کو لکھ دیا گیا اور میں آتا ہے لم لمبوں کا ہفتہ سست کثرت نیلا ایک دانے پر پانی کے ایک قطرے پر اگر تیرا کام ہوگا موت کے فرشتے کے ساتھ کی مزہ نہیں ہوگی کہ وہ تیری روح کو خرچ کرے اور دانے پانی پر نام ختم ہو چکا ہوگا دنیا کی پوری طاقت اور دنیا کی پوری ملٹری اور دنیا کی پوری مل کر اللہ کی و جلالت کی قسم تیرے حلق کے نیچے دودھ کا ایک کمل دودھ نہیں اتار سکتے جا ہاسپٹلوں کے اندر دیکھ لے بیوی ایڑیاں رگڑ رہی ہے ماں ایڑیاں رگڑ رہی ہے اور اولاد ایک ایک چمچ دودھ ہرد کے نیچے اتر جائے اللہ نے ملک الماس کو کہہ رکھا ہے خبردار یہ دودھ منہ میں لے جائے گا ہر کے نیچے نہیں اترے گا اس سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لینا ہمارے مال کو اللہ نے لکھ دیا ہماری دولت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے ادار کے وقت کاروبار چل رہا ہے کارخانہ چل رہا ہے نماز کے وقت آج مسلمان دنیا کی لہو لڑک کے اندر اور دنیا کی مصروفیات کے اندر اور دنیا کی مشغولیات کے اندر مصروف ہے خدا کی لانت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا خدا کی پھٹکار نہیں آئے گی اور کیا ہوگا آگے ہم پر ٹوٹ نہیں پڑے گی اور کیا ہوگا اللہ کی قسم اگر ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے اللہ پر سبق کرتے ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھتے کی غلامی کرتے بزرگانے دین کے طریقے پر چلتے اللہ کی قسم اللہ کی قسم نہ خوش کی مزاج تھی نہ اس کے باپ کی مجال ہوتی نہ ملے کی مجال نہ اس کے باپ کی مجال مزاج یہ ملک یہ کو ملے ہمارے گھروں کے بیت و خلا کو صاف کرتے ہمارے گھروں کے قابل ہوتے ہمارے کھیتوں کے رکھ والے ہوتے کیا چند ہے جس قوم کو جو قوم سور کھاتی ہو جو خوف پیشاب کے اندر لطرت ہوتی ہو جو خوف کی نظری آتی ہو جو خوف کتنے کا گوشت کھاتی ہو آج اس قوم کے لوگ مسلمان عورتوں کی آبرو کو لوٹتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو ابو خرید جیل کے اندر ڈال دے ان کے اوپر بھوکے کتوں کو چھوڑے ان کے اوپر شیروں کو توڑے تین دن چار چار دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد پھر بیت الخلا میں لپٹی ہوئی روٹی کو اٹھا کر ان کے سامنے کتوں کی طرح ڈالے تم نہیں جانتے کیا سلوک ہو رہا ہے ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ گئے کہ جیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کتنا بڑا مسلمانوں کا نوجوان کا جیلوں کے اندر بغیر کسی قصور کے بغیر کسی غلطی کے آج جیلوں کے اندر سڑ رہا ہے گل رہا ہے بیوی ہے بے ہوگی کی زندگی گزار رہی ہے اولاد ہے یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے ماں باپ ہے اولاد کے بے سہاری کی زندگی گزار رہے ہیں بامبئی کے بم بلاس کے بعد کتنے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا کتنوں کی زندگی کو اور برباد کیا گیا بنارس کے اندر بند دھماکہ ہوا کوئی ہاتھی ملا ہر گھر کے اندر بند دھماکہ ہوا کوئی ہاتھی ملا حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا کوئی ہاتھی ملا وہی بم دھماکہ اگر بامبئی کے اندر اس انتقام کے اندر لیا جاتا ہے کہ ہمارے اللہ کے گھر کو شہید کر کر مسمار کر کر بتوں کو رکھا جا رہا ہے رام اللہ کی مورتی کو رکھا جا رہا ہے اور انتقام کی آگ میں بھڑک کر کوئی جنونی کوئی غلط کام کر دیتا ہے پوری بمبئی کو آگ لگا دیا جاتا ہے پورے گجرات کو آگ لگا دیا جاتا ہے نو اور گہروں کی آبرو اور عزت کا کھلواڑا کیا جاتا ہے آگے عورت کے کو پچاس کر کر ہمیں کو ہلا میں اڑا کر چبو کر اس کو آگ کے اندر ختم کیا جا رہا ہے کیا صورت حال ہے ہماری یہ وہ امت ہے اس امت کے اندر آنے کی پیغمبروں نے دعائیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری شان کلیمی کو لے لے میری کو لے لے میرے پیغمبری کے مقام کو لے لے میرے نبوت کے حصے کو لے لے اللہ نے کہا کیا چاہو گے مسا تو حضرت موسا نے کہا سب کچھ لے کر مجھے محمد کا تعلق کے غلاموں میں بھیج دینا یہی وہ غلام ہے جو گورنر ناموں لے کے جیل کے اندر کر رہا ہے یہی وہ غلام ہیں جو سنیما کی قطار میں لگے ہوئے ہیں یہی وہ غلام ہیں یہی کوما معاشرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یہی وہ غلام ہیں جن کی عورتیں غیروں کے پہلو کے اندر سو کر حرام کے بچے لے کر حرام کے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں یہی وہ غلام ہیں جن کے چہرے یہ و سارا کے چہروں کی طرح ہیں یہی وہ غلام ہیں آہا کے جن کے لباس میں اور اخباروں کے لباس میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لباس میں گائے ماتا کی دہشت لینے والوں کے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا یہی وہ غلام حضرت علیہ السلام دیکھ لیتے تو دعا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیتے تو دعا کرتے پہچانے کے مقام کو پہچانے کے درجے کو جو تصویر اللہ کے حبیب پاس جناب محمد رسول اللہ وسلم نے اپنی بیٹی لگتے جگہ نور نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کالانہ نا تو برحمت پرداری اس تصویر کا نام تصویر ہے فاطمی اور اس کا پہلا بول سبحان اللہ ہماری ضرورت کے کیا کہنے ہماری حمیت کو کیا ہو گیا ہمارے دیش کو کیا ہو گیا کون تمہیں مردہ کی زندگی سکھا رہا ہے کون سی نیند کے اندر ہے اور ایک رنڈوا اس کے ناچنے کو دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ایک ایک تنظیم ایک مسلمان کا بچہ نوجوان اٹھ کر کھڑے ہو کر سنیما گھر کو آگ لگایا ہو وہ گھر کو کھاڑا ہو میرا اللہ کے نام کی توہین ہے حضرت پاکستان رضی اللہ تعالیٰ نام کو جو نظری دی گئی تھی اس نظری کا پہلا بول سبحان اللہ ہے یہ دکھ مسئلے پر نہیں یہ مٹکنے پر نہیں یہ سہینا دکھانے پر نہیں یہ شرمتا کے اچھالنے پر نہیں یہ جسم کی نمائش پر نہیں یہ جنت کے پودے لگانے کے لیے ہے ایک مسلمان ہوتا کسی کو اللہ کے نام کی تو ہی یہ ریلوے لوگ کر رہے ہیں یہ انڈیا کر رہے کن کے گیت گاتے ہو کن کے گن گاتے ہو انہیں سکوں کے خلاف جب فلم کو نکالا گیا تو انہوں نے سینٹرل بورڈ کو وارننگ دی خبردار یہ فلم اسکرین پر نہ آنے پائے یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے یہ ہمارے تمدن کے خلاف ہے یہ ہماری معاشرت کے خلاف ہے ہمیں غلط طور پر پیش کیا گیا ہے لیکن شنکر بورڈ والوں نے حکومت کی مدد سے فوج کی مدد سے ملٹری کی مدد سے فلم کو پاس کر دیا رشوت لے لے کر دلی کی سنیما گھر دے کر فلم کو دکھایا گیا پہلی ہی مرتبہ سکھ کا طبقہ گیا اور بمباری کے ذریعے سے تھیٹر کو اڑا دیا باقی مذہب والوں میں اپنے باقی مذہب کی دیروں سے اللہ کے نام کا سودا کیا جا رہا ہے اللہ کے نام کا سودا کیا جا رہا ہے اور تم کیا قیمت لگاتے ہو کیا بول لگاتے ہو میں نے کئی مرتبہ ان علاقوں میں بنگال کے بہار کے جھارکھنڈ کے علاقوں میں دیکھا کہ ناچ پڑھنے والا ناچ پڑتا ہے اور کوئی شیر اچھا لگتا ہے دس روپے کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے دو چار ساتھی مل کر اگر ہوٹل میں چائے پینے کے لیے جائے دس روپے کے اندر چائے کی قیمت ادا نہیں ہوتی کیا قیمت لگا رہے ہیں آپ کیا ویلو لگا رہے ہیں آپ میں آپ کو بات بتاؤں گا میرے جانے کے بعد آپ کہنا کون مولوی آیا تھا اور کیا کہہ کر چلا گیا ہم ہماری نگاہ سب پر رہتی ہے فلم میں کام کرنے والی ایک رنڈی ایسی ہے کہ فلمی دنیا خود اس سے پناہ مانگتی ہے جیسے جہنم میں ایک کتھا ہے بیل اس سے خود جہنم ستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے اس منڈی کا نام اگر میں کہوں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب اسلحہ معاشرہ کے جلسے میں رنڈی کا نام لے لیا کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ نے کلام پاک میں شیطان کا نام لیا ہے کلام پاک میں علی اسلام نیم علی پر نے کیا نام پر دس نے کیا نیم پر دس نے کیا تو جہاں کا غلط ہوگا تو شلیم دس نے کیا یا پاؤ دس نے کیا جہاں ابو لہب کا نام ہوگا علی پر نے کیا با دس نے کیا وہ نے کیا ملیں گی یہ کوئی آئےت کی بات نہیں ہے یہ آمیانہ ذہنیت ہے کہ علماء کرام اگر کسی سیاست کام کا نام لے لیں اگر کسی فلم میں کام کرنے والی رنڈی کا نام لے لیں یہ کوئی آئے کی بات نہیں ہے فلم انڈسٹری کے اندر ایک کام کرنے والی رنڈی ہے اتنی بے حیا اتنی بے شرم فلم انڈسٹری ہو خود روزانہ ستر مرتبہ اس کے کپڑوں سے پڑا مانگتی ہے اگر وہ رنڈی امریکہ کو چلے جائے امریکہ والے اس کو اپنے ملک سے نکال دیں گے جس کا نام ملکا شرحت ہے اس نے ایک فلم کے اندر بورڈ جو ہے سائن کیا ہے اس نے جو ہے فلم کا آڈر لیا ہے جس نے ایک منٹ کا سولہ لاکھ روپے اپنے جسم کے پہانے کی جگہ ہلانے کا وہ لیتی ہے خبر لگا لیتی ہے سینہ دکھا لگا لیتی ہے میرے پاس سبوت ہے ہم بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے ہم بغیر سروس کے بات نہیں کرتے جس ہندوستان کی دھرتی میں تم رہتے ہو جہاں پر ہندی فلم بنائی جاتی ہے ہندی فلم کی ایک رنڈی بڑی کا شراوت ایک فنسا ہرانے کا ایک ایک منٹ کا سولہ لاکھ روپیہ دے رہی ہے تمہیں شرم نہیں آتی آخا کے نام پر ضرور پڑنے کی قیمت آخا کے نام پر ناشت پڑنے کی قیمت کے لگا کر دے رہے سے کیوں کرنے کی بات ہے آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں بمبئی میں بیر بار ہوا کرتا تھا کلب خانے چلا کرتے تھے مہاراشٹر کی سرکار نے اس کو ختم کر دیا اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ بیر بار کی ایک اور جو کام کیا کرتی تھی ناچا کرتی تھی شراب کیا کرتی تھی اور محفل کو سجایا کرتی تھی اس کے بچے کو اغوا کر لیا گیا تو بچے کو جو اغوا کیا جاتا ہے وہ کروڑ پتیوں کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے کتنے کیا جاتا ہے اور بچے کے بدلے میں لاکھوں روپے پرس لیے جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ویر بار میں کام کرنے والی عورت ایک ناچنے چمکنے والی عورت اس کے بچوں کو کر کر کو ہاں، کیا ملے گا کٹنک کرنے والے کو کیا ملے گا یا میل کرنے والے کو کیا ملے گا ہم بھی بڑے تعجب میں تھے میڈیا بھی بڑی تعجب میں تھی لیکن جب تحقیق کے اندر جایا گیا پتا لگا کہ سے بامبئی کے ویر بار بند ہوئے ہیں شراب پانے گانے کے اندر بند ہوئے ہیں دبئی شارجہ اور بعض اسلامی ایاسی ممالک کے اندر ان کو ایک ایک رات کے لیے بحث کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور ایک رات کی قیمت ہندوستان کے بائیس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں ایک رنگی کو ناچنے کی قیمت میں خوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیوں مذاق کرتے ہو دینا ہو دو ایک لاکھ روپے دو پچاس ہزار روپے دو یہ بھی کیوں دیتے ہو آج کے زمانے میں شہر میں آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے پتا نہیں ایک معذرت فقیر اگر دس روپیہ دیا جائے وہ نوٹ کو پھینک دے گا ایسی رقم نہ کے لیے دیتے اچھی خاصی رقم ہم نہیں کہہ رہے کہ لینا دینا کیا ہے لیکن لینے دینے میں جو عزت کا معاملہ ہے یہ بے عزتی اس شاعر کی نہیں ہے اس مجلس کی نہیں اس کی نہیں بلکہ یہ بے عزتی جناب محمد اور اللہ علیہ وسلم کی کی ہے اور مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے ڈنڈیوں کے کھبکنے کی قیمت یہ سینا دکھانے کی قیمت ملک کراوت کی ایک منٹ کی سولہ لاکھ روپے ایسے زمانے میں ایسے ماحول میں دس روپے نہ کوئی کر دیے جا رہے ہیں پانچ روپے نہ کوئی کر دیے جا رہے ہیں سے دور کرنے کا مقام نہیں ہم کون کون سی باتوں کو تک کریں گے کیا مقام ہے ہمارا کیا درجہ ہے ہمارا اور کس قسم کی حیرانی زندگی گزار رہے ہیں ہم کتنا دور چلے گئے ہدایت سے اسلام سے کتنا دور چلے گئے ہیں اللہ کی کتاب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ابھی سے میں نہیں فرمایا آتا میں وہ آئے گا کہ مسلمانوں کی کثرت تو ہوگی لیکن ان پر غیر قومیں ٹوٹ پڑے گی جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑا کرتے ہیں جب چاہا ملک کو ملک کو کر دیا جب چاہا کہا کسی کو گرفتار کرنا اس کو گرفتار کریے گا ارے مسجدیں غیروں کی تو نہیں ہیں مسجدیں ہماری ہیں مسجدوں میں بم رکھا جاتا ہے مرتے ہمارے لوگ ہیں شہید ہوتے ہمارے لوگ ہیں بستروں میں زخمی کرکتے ہمارے لوگ ہیں پھر اس کے بعد پولیس فائرنگ ہوتی ہے اس پولیس فائرنگ کے اندر اس مسجد کے بم دھماکوں میں جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں ان سے دگنا تعداد پولیس فائرنگ کے اندر مسلمانوں کی شہید ہونے کی ہوتی ہے اس سے دگنا تعداد زخمی ہونے والوں کی ہوتی ہے قصور کیا ہو ہمارا کیا کیا ہم نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے بم دھماکہ ہو گیا تھا شہید ہونا مرنا قصور زخمی ہونا قصور اللہ کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جانا قصور کون سی بمباری ہوئی تھی کیا ضرورت تھی پولیس فائرنگ کی پولیس فائرنگ کا دستور کیا ہے قانون کیا ہے پہلے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد ربڑ کی گولیاں ڈالی جاتی ہے لاٹھی پیار کی جاتی ہے پھر اس کے بعد پانی کا پکوارا اڑایا جاتا ہے پھر اس کے بعد وارننگ دی جاتی ہے نئے سے میں آتا ہے فائرنگ کا کون سا مرحلہ حیدرآباد کی مکہ مسجد کے سامنے کیا گیا کیا لاٹھی چارج کیا گیا کیا ہماری گئی اور کیا اور پانی کا پنکوڑا اڑایا نہیں کیا گیا جو ہے فائرنگ کی گئی اور مسلمان شہید ہو گئے کون سی زندگی ہم ہندوستان کے اندر گزار رہے ہیں کیا مقام ہے ہمارا کیا درجہ ہے ہمارا جنگلوں کے جانوروں نے ہماری بات کو تسلیم کیا تھا حیوانوں نے سر تسلیم کم کیا تھا افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ گئے اور کہا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یہ کہنا تھا مورد راوی بیان کرتا ہے کہ جانور اپنے گودوں میں بچے لے لے کر اس جنگل کو انہوں نے خالی کر دیا جانوروں نے آہا کی غلامی کا حوالہ دیا تو بات کو تسلیم کر لیا یہ بے ساتھ پینے والی قوم یا اپنے ہاتھ سے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرنے والی قوم ہمارے چہروں کو کیوں مانتی ہے ہماری گاؤں اور بہنوں کی آگوں کو کیوں لوٹتی ہے دنیا کے اندر عالم کے نقشے پر ہمارے پچپن سے زیادہ ممالک ہیں پائے پچپن سے زیادہ اسلامک کنٹری ہے کسی ملک کے اندر کیا کسی ہندو کو ستایا جا رہا کسی ملک کے اندر کسی ہندو عورت کی آبروں کو لوٹا جا رہا کسی ملک کے اندر مسلمانوں کو تلوار بانٹ کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ پکڑو ہوں بھائی سے مدد میں ہوں کہ جہاں کہیں تمہیں کافی ملے ان کو قتل کر ڈالو کسی ملک کے اندر کسی مندر کو ڈھایا جا رہا ہے پچپن ممالک کے اندر کسی ایک ہندو کی آنکھوں سے عزت سے مال سے دولت سے کھیلا جا رہا ہے یہ وہ ہندوستان ہے نہ ہندوؤں نہ ہندو اس کا مالک ہے نہ سکھ اس کا مالک ہے اس ہندوستان کی آزادی میں اس ہندوستان کی تہذیب و تمدن میں اس ہندوستان کو غلامی کے طور سے نجات دلانے میں اللہ کی اور جلالت کی قسم ان برادران وطن کی اتنی قربانیاں نہیں جتنا کہ ہمارے آبا اور اسلام کی قربانیاں ہیں اگر اس سے اسلام نہ ہوتے اگر شیخ تو نہ ہوتے اگر دیکھ راہ ہوتے اور ہمارے وہ لوگ وہ اثاغری وہ بھی دین جو دلی سے لے کر تک جن کو چوریوں میں لٹکا کر درخواست کے اندر لٹکا دیا گیا ہمارے وہ اصاری وہ بھی دین جنہیں تنظیم کے پہلے کے اندر آپ کے اندر روشن کر دیا گیا اگر یہ قربانیاں نہ دیتے اللہ کا حکم یہ ہندوستان آزاد نہ ہوگا ہندوستان کے اندر ہم کرایہ دار کے حصے سے نہیں ہندوستان کے اندر ہم مالکانہ حیثیت سے رہتے ہیں ہم برابر کے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہندوستان کے پہلے درے پر ہندوستان کی ٹیم پر ہندوستان کی ایک ایک مٹی پر ایسے ہی برابر کا حق ہے جیسے برادران نے ختم حق ہے اگر کوئی کہتا ہے یا تو ہندوستان چھوڑو پاکستان جاؤ یا پاکستان جاؤ اور ایک طاقتدار ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھے تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھے ہندوستان کی جمہوریت سے کس نے کھلواڑا کیا نقلی نوٹوں کو کس نے چھاپا ریل کی پٹریوں کو کس نے اڑایا کس نے اسمنگ کی کی اور کس نے باہر سے جو ہے ہتھیارات کو منگایا کس نے رشوت دے کر دہشت گردوں کو بارڈر سے ہندوستان کے اندر آنے دیا اور کس نے کشمیر کی لڑائی کے اندر مردوں کے جتنے کا سودا کیا کس نے وہ کوس کا سودا کیا کون سارے کا گھٹالا کر رہا ہے کون کتنے کے بسکٹوں کا گھٹالا کر رہا ہے کون زمینوں کا بھٹنا کر رہا ہے کون نقلی دوائیاں بنا رہا ہے کون اناج کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کوئی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو ہم ماننے والے ہیں اسلام کے جس کے معنی ہیں سلامتی کے ہم جس جو مانتا ہے اسلام کو اس کو کہا جاتا ہے مسلمان اور مسلمان کے معنی ہیں سلامتی کو ماننے والا اور مسلمان کا نعرہ یہ ہے صبح میں دوپہر میں شام میں گڈ مارننگ نہیں گڈ آفٹر نون نہیں گڈ ایوننگ نہیں گڈ مارننگ کا ترجمہ صبح میں بخیر ہو دوپہر میں تو مر جائے گڈ آفٹر نون کا ترجمہ دوپہر میں خیریت سے ہو تو صبح میں مر جائے گڈ ایوننگ کا ترجمہ گڈ بہن کا ترجمہ رات تیری اچھی ہو صبح تیری پھاڑ میں جائے جس مذہب کو مانا اس کا نام اسلام جو مانتا ہے اس کا نام مسلمان اس کا نعرہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو تجھ پر تیری آل اولاد پر سننے والوں پر کہنے والوں پر خدا کی طرف سے سلامتی نازل ہو خدا کی طرف سے رحمت نازل ہو خدا کی طرف برکتیں نازل ہو سلامتی کا بٹوارے کرنے والا خدا کی راحت کا بٹوارا کرنے والا خدا کی طرف سے برکتوں کا بٹوارا کرنے والا آج آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے کہ یہ داری والا دہشت گرد ہے دہشت گرد تم ہو یا ہم ہیں کون کوئی مسلمان شرابی سے شرابی کبابی سے کبابی اور دادی سے زاری بدماش سے بدماش اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر سکتا ہے کوئی انکار والا ہوگا اور اس سم کارڈ کو بک کیا گیا تھا شیخ بلال کے نام سے گنیش کے نام سے میں ہزار سم کارڈ بک کر سکتا ہوں غیروں کے نام سے میں سو سم کارڈ لے سکتا ہوں یہ بھی کوئی بات نہیں خاصی کو کیوں نہیں لاتے ذرا ہم دھماکہ ہوا دلی کے بامبئی کے لوکل ٹرین کے اندر پوری بمبئی کو سلگا دیا گیا رات کے دو بجے ڈھائی بجے مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور کو گرفتار کیا گیا حیدرآباد کے مکہ مسجد کے بم دھماکے کے بعد کتنے مسلمانوں کو گرفتار کتنے حاصلوں کو گرفتار کیا گیا الٹا مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا مسلمانوں پر فائرنگ ہوئی یہ کیوں آئی ہماری حالت یہ کیوں ہوا ہمارا درجہ ہمارا مقام تو یہ ہے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوئے نے سجدہ کیا اللہ کے دربار میں کس کا سجدہ میرا اور آپ کا سجدہ نہیں میری اور آپ کی نماز جھوٹی اور ریاکاری کی ہو سکتی ہے میرا اور آپ کا حج دکھلاوے کا ہو سکتا ہے میری اور آپ کی عبادت ریاکاری کی ہو سکتی ہے لیکن بڑی چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کروایا ہوں اللہ کی نافرمانی پروانی نہیں کر سکتے ہو اللہ نے جس کو بادلوں پر لگا دیا وہ بادلوں کے ہے اللہ نے جسے تصویر میں لگا دیا وہ تصویر کرتے رہتے ہیں اللہ نے جسے روپوں میں لگا دیا قیامت تک رکو میں ہیں اللہ نے جسے سجدے میں لگا دیا وہ قیامت تک سجدے میں ہیں اللہ نے جسے طواف پر لگا دیا وہ قیامت تک طواف میں ہیں اللہ نے جسے ہمارے جیسے انسانوں کے پیچھے لگا دیا کہ یہ دروف پڑے ان کے دروخت کو آگاہ کے دربار تک پہنچانا وہ اس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں اللہ نے اس فرشتوں کو لگا دیا کہ مجھ جیسا اور سارا گنہ گار اگر دعا کرے تو ہماری دعاؤں پر آمین کہا کرے اللہ یا عمر اللہ کی ناپرواہی وہ نہیں کر سکتے چاہ کر بھی ہماری نماز ریاکاری کی ہماری عبادتوں میں کھوٹ قیامت کے آنے کے بعد کا اتنا ہوگا حدیث سے میں آتا ہے بہت سارے عبادت کرنے والے اللہ کے دربار میں تہارا پہاڑ کی مقدار میں عبادتیں لائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ عبادت کو دھول کی طرح اڑا دو اور ان بندوں کو جہنم کے اندر پہنچا دو ناز نہ کر آدی نماز پڑھنے والے غرور نہ کر عبادت کرنے والے تکبر لا کر اللہ کا شکریہ لا کر اللہ تعالیٰ ہزاروں نے مجھے اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا اللہ نے لاکھوں نے مجھے اپنے سجدے کے لیے چن لیا یہ غرور کام نہیں آئے گا یہ تکبر کام نہیں آئے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو السلام کو پڑا اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل میرے حضور سجدے میں آ جاؤ تو سجدے میں کہے کتنے مہینے کتنے سال ایک رہنا نہیں دو رہنا نہیں چھ رہنے نہیں نو رہنے نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں روایت میں آتا ہے ستر ہزار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ نے سجدہ کیا کوئی معمولی مدت ہے میری مدت اور آپ کی عمر کیا ہے ہم کون سی زندگی شوگر کی بیماری ٹی بی کی بیماری ملیریا کی بیماری کی بیماری اور کینسر کی بیماری دنیا بھر کی بیماریاں انسان آج کا روٹی کم کھاتا ہے اور دوائیاں زیادہ استعمال کرتا ہے پانی کم پیتا ہے اور پانی زیادہ استعمال کرتا ہے عمر کیا کوئی تیس سال میں چلا گیا کوئی پچیس سال میں چلا گیا اور ایک سنچری مارا اس سے زیادہ تو نہیں جائے گا چاہتا ہے کہ بنو اسرائیل ہے ایک بچہ مر گیا اور اس کی عمر تین سو سال کی تھی بچے کی عمر تین سو سال کی تھی وہ صحیح اپنے زمانے کے پیغمبر کے پاس اور کہنے لگی یا اللہ اللہ سے کہو اے پیغمبر مجھ سے کیا خطا ہو گئی کتنی کم مدت کے اندر اللہ نے بچے کو اٹھا دیا پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں کیا ہوا کرتی تھی تین سو سال تک بھی بچہ بڑا نہیں ہوا کرتا تھا سات سو آٹھ سو ہزار برس کی عمر میں نوجوان ہوتا اور بالغ ہوتا تھا ایسی عمریں اگر آج کے نوجوانوں کو ملتی آج کے مسلمانوں کو ملتی بیماری رکھ کر ہارٹ اٹیک کی بیماری ایسی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جھٹکا لگا اشراق کی گارنٹی نہیں ہے ناشتہ کھاتے ہوئے جھٹکا لگا چائے کی گارنٹی نہیں ہے شادی خانی کی دعوت کا جھٹکا لگا دعوت میں حاضری کی گارنٹی نہیں ہارٹ اٹیک کی بیماری ایسی ہے کبھی بھی وال خلاف ہو سکتا ہے اور برین ٹیومر کینسر ایسی کبھی بھی مریض لڑک سکتا ہے اور اللہ کے گھر کا خبر کا مہمان بن سکتا ہے اتنی بیماری رکھ کر اتنا اتنا ہو یا یہ ہے انسان نہ ہر رقم کریم رب کریم سے تجھے کس چیز میں دھوکے میں رکھ رکھا ہے تم عورت نے کہا اللہ سے دعا کرو اتنی کم عمری میں اللہ نے لے لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کی طرف سے کی یہ عورت کون سی دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہا تین سو سال کی عمر تجھے چھوٹی لگتی ہے میرے پیغمبروں میں سب سے آخر میں پیغمبر آئیں گے میں جن کو بھیجوں گا دنیا میں ہدایت کے لیے وہ پیغمبر کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پیغمبر تم اس عورت کو بتا دو دلاسا دے دو اس پیغمبر کی امت کی جو عمریں ہوگی وہ اوسطن پینسٹھ سال کی ہوگی یعنی اوسطن پینسٹھ سال کے اندر باہر ان کا انتقال ہو جائے گا عورت نے تعجب میں کہا اور پیغمبر سے پوچھا کہ جب اس امت کی عمریں پینسٹھ سال کی ہوگی وہ کھانا بھی کھائیں گے وہ پانی بھی پئیں گے کاروبار بھی کریں گے عورت نے کہا پیغمبر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اتنی کم عمر کے اندر خدا کی کیا عبادت ہو سکتی ہے اگر اللہ مجھے اس عمر کے اندر بھیجے گا اللہ کی قسم نہ کھاؤں گی پیوں گی ہمیشہ ذکر کرتے کرتے کرتے میری موت بھی ذکر کے اندر ہو جائے گی یہ ہے آج ہماری عمروں کا حال حضرت السلام الحیلا سلام ستر ہزار برس سجدے میں گئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سر اٹھائیے تو جبرائیل امیر علیہ السلام نے سر اٹھایا تو پوچھا کیسے لگ رہا ہے جبرائیل نے فرمایا اے اللہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے سے کائنات کو تو نے پیدا کیا اور میرے بعد قیامت تک آخر تک جو تو تیری مخلوق کو پیدا کرے گا اتنا بڑا سجدہ کرنے والا کسی اور کو تو نے پیدا نہ کیا ہے نہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناز نہ کرنا ذات میں نہ میری عزت کی قسم میری کبریائی کی قسم قوم کی قوم کا پیشاب پیتے ہو تم قوم کی قوم کی نقالی کرتے ہو تم تمہاری عورتیں آج اس کی نقص قدم پر چل رہی ہیں تمہارے گھروں کا ماحول کیا ہے تمہاری عورتوں کا لباس کیا ہے حیا کیا ہے شرم کیا ہے پردہ کیا ہے حضرت فاتی الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نا کو سکرات کی آپ نے حضرت علی کو بلایا اے علی ساری زندگی میں آپ کو پریشان کرتی رہی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا خدا کے لیے مجھے دور بدر کر دینا اے علی میری موت کے بعد آپ سے ایک چھوٹی سی بنتی ہے ایک چھوٹی سی درخواست ہے علی نے پردایا حضرت فاطمہ کر رضی اللہ تعالیٰ کے آنسوؤں کو بھولتے ہوئے آپ نے کہا بی بی فاطمہ بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کی آپ کے لیے بھی کیا خدمت کر سکتا ہوں حضرت فاطمہ مدد رضی اللہ تعالیٰ نے کروایا آپ کی عورتوں کا نام کیا ہے اسلام کو چھوڑا قرآن کو چھوڑا فلموں میں کام کرنے والی رنگیوں کے لباس کو اپنایا میری مائیں اور بہنے یہودی کتنے آج ہماری آنکھوں سے چیچنیا کے اندر کھیل رہے ہیں تیرہ تیرہ بارہ بارہ سال کی لڑکی کو پکڑ کر چودہ چودہ یہودی کتنے اس وقت کو لوٹتے ہیں اور ہمیں بہر جاتا ہے خیر سے رکھ کر تیری کوہوں سے یہودی نکلے سے یہودی پیڑوں کو پیدا کر رہے ہیں میری ماں تیرا مقام کیا تھا تیرا درجہ کیا ولیوں کو پیدا کرنے والی تو صحابہ کو پیدا کرنے والی تو شوہروں کو سدھارنے والی تو اولاد کو راہ جنت بتانے والی تو ماں بلی قدموں کے نیچے جنت آ گئی بیوی بلی اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کیا بہن بلی اپنے بھائی کے حیا کا دریا بنی بیٹی بلی ماں باپ کے لیے جنت کا وسیلہ بنی تیرا مقام کیا اور تیرا درجہ کیا آج گجرات کی سرزمین میں کی سرزمین کے اندر تیرے ساتھ کیا ہوا یہ یہودی کتے یہ یہودی آج بھی یہ کافی یہ مجرم تیری عزت کے ساتھ کیا مارا کر رہے ہیں حضرت فاطمہ فاتح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تیری شرم تیری حضرات داخلہ میں لکھی جاتی تھی لوگ کام کیا کرتے تھے آپ کچھ کتنے بھاگ رہے ہیں ہر آئے سلو رہے ہیں تیری حیائی کی وجہ سے آج کلبوں میں تو مٹکنے لگی ہے شراب کی بوتل پر تیری ننگی تصویر آ گئی ہے کارخانے میں دھوئے جانے والے پہلے کے درخت کے اندر جہاں پیشہ لگتا ہے کارخانہ لگتا ہے جب تک تیری تصویر نہ سنگے اس وقت تک وہ بیت الخلا کا فرق نہیں دیکھ سکتا میری ماں تیرا مقام تو یہ تھا کہ ماں بن کر تیرے قدموں کے نیچے جنت تھی بیوی بن کر شوہر کے لیے ایمان کو مکمل کرنے کا درجہ تھا بیٹی بن کر ماں باپ کی امیلیاں پکڑ کر جنت میں جانے کا وسیلہ تھا بھائی بن کر بے بہن بن کر بھائی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ تھا اور آج کو بیت الخلا کے برف کے اندر تیری تصویر آ رہی ہے شراب کی بوتل پر تیری ننگی تصویر آ رہی ہے تو کلبوں میں اپنی حیا کا سودا کر رہی ہے اس وقت روسوں کے ہاتھوں تیری عزت کا سودا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کا دہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی ساری زندگی میں پریشان کرتی رہی ایک بات ہے ایک درخواست ہے علی روزے لوٹنے لگے فاطمہ میں آپ کی خدمت ساری زندگی نہ کر سکا آپ کے جنتی عورتوں کی سردار ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کی مورے نظر ہیں لفظ جگر ہیں آپ سفر کو جاتے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر جاتے آہا آپ سفر سے آتے سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھے آپ کے غم کو اپنا غم سمجھا کرتے تھے آپ کے اولاد سے جو بنا محبت کیا کرتے تھے حسین منی والا مین کہا بتائیے فاطمہ میں اور بھی کیا خدمت کر سکتا ہوں حضرت فاطمہ کا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا علی میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو دیکھ لینا یہی نہ عورت کہتی یہی مرد کیسا ہے میری اولاد کو دیکھ لینا میرے کاروبار کو دیکھ لینا میرے گھر کو دیکھ اللہ تو دیکھنے والا ہے نہیں وہاں اللہ اللہ رشک دیکھنے والا اللہ پالنے والا اللہ روزی دینے والا اللہ حیات دینے والا اللہ ماحول دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ جلت دینے والا تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي دن سے رات کو نکالنے والا رات سے دن کو نکالنے والا مردے سے زندہ پیدا کرنے والا جننے سے مردہ پیدا کرنے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ ہے رات کا انسان کہتا ہے میں اپنی بیوی کو پالتا ہوں میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں مرد وقت وصیت کرتا ہے میرے بچوں کا خیال کر لینا میری لاڈی کا خیال کر لینا اگر فاطمہ پانچوں سے ڈرا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ نے فرمایا علی ساری زندگی کو آپ کے لیے خدمت کرتے رہے ایک چھوٹی سی خدمت ہے کہاں کیا فرمایا کہ علی جنازہ اٹھانا تو رات میں اٹھانا اے علی سفر کرنا تو میرے قبر کے اوپر ایک چادر کو چاند دینا اے علی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میری پرورش فرمائی اور جیسے میرے اوپر نگاہ گرم فرمایا اے علی اللہ کی قسم اللہ کی و جلالت کی قسم نہ غیر محرم کو پہنے نے دیکھا ہے نہ غیر محرم نے میرے سائے کو دیکھا ہے اے علی میں چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد میرے کفن کو بھی غیر نہ دیکھنے پائے میری مائیں اور بہنیں یہ شرم کے گیت تمہارے گائے جاتے تھے یہ حیا سے میں تمہارے بیان کیے جاتے تھے کہ موت کے بعد اپنے قبر کی حفاظت تم لے کی آج تمہاری عزتوں کو یہ والمسکرہ وغیرہ کے زمین من اللہ کلام نے کہا ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی ان پر ہے میری ماؤ بہنوں اپنے مقام کو پہچانو اپنے درجے کو پہچانو تم اگر صحیح ہو اولاد صحیح ہے ابو جہل کی گود میں پرورش پانے والے لڑکے کا نام ہے اکرما اکرما جو ابو جہل کی گود میں پرورش پائے ابو جہل کا نام بچتا بچتا جانتا ہے آہا کا دشمن اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن دشمن کی گود میں پنا لینے والا دشمن کی گود میں پرورش پانے والا کیا عاشق رسول ہو جائے گا کیا نبی کا چاہنے والا ہو جائے گا دانی ہی اور یونس اورانی ہی اور اورانی ہی ماں بابا کو یہودی بناتے ہیں ماں بابا کو دشمن رسول بناتے ہیں ماں بابا کو اور رسول بناتے ہیں یہ ترجمہ ہے حدیث کے پاک کا ابو جہل اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کیا ہوگا دشمن رسول بنایا ہوگا نہیں بنایا ہوگا اکرما کی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد اکرما کی بیوی ایمان لے آتی ہے پتے مکہ ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے ایک ایک دشمن کو گرفتار کیا جائے ایک ایک دشمن کو سامنے لایا جائے حالانکہ اللہ کے حبیب پاک نے کسی سے انتقام نہیں لیا کسی سے بدلا نہیں لیا فرمایا اللہ بارش ہو انتم کو دن کانٹا ڈالنے والا راستے کے اندر پتھر ڈالنے والا اجڑی ڈالنے والا مکے سے مجھے نکلنے پر مجبور کرنے والا کسی سے کوئی بدلا نہیں لیا جائے گا والے کون لو لیکن اکرما ڈر کر بھاگنے لگے اکرما کی بیوی گئی آقا کے دربار میں اپنے دوپٹے کو نکالا آقا کے کٹنے تھر پر ڈال دیا فرمایا آقا بولو میں عورت ہوں آپ کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی میری عزت سمجھے میری حرمت سمجھے اسے میری آبرو سمجھے میری روح کو سمجھے میری جان سمجھے کہ اس دوپٹے کو میں نے آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا ہے اللہ کے حدیث نے کہا محمد رسول اللہ سلط نے کروایا بیٹی بتا تو کیا کہنا چاہتی ہے اکرما کی بیگم نے کہا نہ مجھے دولت چاہیے نہ مجھے مال چاہیے نہ مجھے ٹوٹا ہوا گھر چاہیے میرے حدیث میرے آتا میرے میرے عزت کو میرے آپ روپ کو میرے عزت کو میں نے کو میں نے اپنے جتن کو روح نکال کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے میرا شوہر اکرما کشتی کا پودا کر چکا ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی تیاری میں ہے آپ بنا دے آپ اس کے لیے معافی کا پروانہ دیں اس نے آپ کو گالیاں دی اس نے آپ کے کے اندر راستے میں کاٹے بھی پائے آپ کو اس کی سرزمین کے اندر پتھر دے گے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو آپ کے دربار میں پیش کروں گی اللہ کے حبیب پاک کا سے فرمایا جاؤ بیٹیا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں تو اکرما کو لے کر آتی ہے بیگم اکرما درد رکھتے آتے ہیں کہیں میری پٹائی ہوگی کہیں میری پکڑ پکڑ تو نہیں ہوگی اللہ کے حبیب پاک کا سنگت فرماتے ہیں اکرما کیا چاہتے ہو اکرما نے کہا اے محمد آج بڑھائیے آج بننا تھا ہاتھ نے تھام لیا فرمایا محمد اللہ مجھے بتاؤ ابو جہل کے گھرانے میں اسلام کے چراغ کا روشن کیا وہ کون کی ذات تھی وہ عورت کی ذات تھی جو بیوی بن کر اپنے شوہر کے اوپر کے اوپر پردہ ڈالا اور اسلام کی شمع کو اس کے دل کے اندر روشن کیا آگے تمہارے فاروق رضی اللہ کو ان کی ذہن میں اگر کلام پاک کی کہا کے آئے تھے نظر آئی ہو تھپڑ کھا کر چہرے سے خون چپٹ گیا تھا وہ بھی آج کی عورت کی طرح نازک تھی کمزور ہو جاتی لیکن عمر کے تھپڑ کے سامنے وہ جھکی نہیں کہا کہ عمر تم کا تھا اللہ کا قرآن کو ناپاک نہیں نہ ماں نہیں چکتا ہو یہ کہہ کر عمر کو غسل کرایا اس کے بعد صاحب کی آیتیں تلاوت کی اگر عمر کی تحت ہے صاحب کی آیتیں نہ سنا دی عمر کو نہ اللہ دلاتی اللہ کی سوچ عمر صاحب ایمان نہ ہوتے کہاں گئی وہ عورتیں جو عمر کو ایمان لانے پر مجبور کرنے والی کہا گئی وہ عورتیں جو ابو جہل کی گود کے اندر پرورش پانے والے اکرما کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے والی عورت کیا ہو گیا ہے تجھے کیا مقام ہے تیرا کیا درجہ ہے تیرا حضرت مختار کافی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور جب سات سال سات مہینے تعظیم کے ہوئے نے اصاہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے سات سال سات پہلے سات دن میں مستحب ہے کسی اللہ والے کو بلا کر بسم اللہ پانی کرانا پران شریف پڑھوانا تو چنانچہ ماں باپ گئے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ حیات سے حضرت سے درخواست کی حضرت نے کہا میں مصروف ہوں میرے جو خلیفہ ہیں حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ ان کو لے کر چلے جاؤ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو لے آیا گیا مسلح کو بھی پایا گیا اللہ کے قرآن کو رکھا گیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا پڑھو اور الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح خلق اس طرح من علق اقرا ربک الاکرم علم علم الانسان ما لم یہ وہی کی آیتیں تھی اور بجور یہ ہے کہ بسم اللہ خانی میں تابوت اور کسنیا کے بعد ان آیتوں کو بچے کو پڑھایا جاتا ہے سرکس کے طور پر پھر خیر و برکت کی دعا کی جاتی ہے آیتوں کو پڑھانے کے بعد حضرت الدین ناگوئی رحمت اللہ علیہ آپ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو بچہ کہتا ہے حضرت اجازت ہے تو دعا خاص میں کریں کچھ ملاوٹ کرنا چاہتا ہوں حضرت سمجھا کے ماں باپ نے بچے کو کلام پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں تین کر کل اللہ کو یاد دلا دیا ہوگا یہ بھی بچہ پڑھنا چاہتا ہے آج کے نوجوان کو پوچھو کون کس میں رن بناتا ہے کون سی میں وکٹ لیتا ہے کس کے میاض جو ہے کامیاب ہوئے کس کے میاض ناکام ہوئے آج روپی کی رنڈی کا لکھا ہے کس کے پاس ہو رہا ہے ہنی کو کہاں جا رہے ہیں اور اولاد کیا پیدا ہو رہی ہے نہ جانے والے رنڈیوں کی ہسٹری رکھنا معلوم ہے اللہ کا قرآن یاد نہیں ہے اچھا یاد نہیں ہے درود پاک یاد نہیں ہے اور دعویٰ کرتے ہیں آقا کے غلام ہوتا ہے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت رک جائیے سر الگ کی اگلی آیتیں پڑی اس کے بعد آئی سورت ان کو پڑھ لیا تیسرے پارے کو ختم کر لیا حضرت کا چھوٹی چھوٹی سورتیں ہم پارے کی تیس پارے کی یہ ختم ہو گئی بسم اللہ پڑا علی اللہ دادل کتاب کتابوں ہوگی کلام پاک کلا کی سب سے بڑی سورت سورے بہارا اس میں پڑھنے لگے ایک پارا دو پارے تین پارے پندرہ کے وہ بچہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو سنا دیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ بچے کے کلام پاک کی تلاوت کو سن کر خوش ہونے کے بجائے چہرے پر جڑ آ گئی بھائی کالج کے طالب علم کو یونیورسٹی کے طالب علم کو کسی مقصد کے اندر داخلہ دلایا جائے ایل کے جی یو کے جی اور بیبی سٹنگ اور نرسری میں داخلہ دلایا جائے تو یہ استاد کے ساتھ یہ پرنسپل کے ساتھ اور یہ مینجمنٹ کے ساتھ ایک کچرا اور مذاق ہے کلام پاک کے پندرہ پارے کے حافظ کو بسم اللہ خانی کرانا یہ مزاق نہیں تھا اور کیا ہے حلیف الدین ناگری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ کے ماں باپ ہو کہ تم نے میرے ساتھ اٹھا کیا مزاق کیا اگر اگرچہ کے گنہ گار ہو لیکن خاداد گیری کا بھیجا ہوا ہو میری عزت ان کی عزت ہے اور میری توہین ان کی توہین ہے تم نے اور شان میں گستاخی کی اور یاد رکھو اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی شان گستاخی کرتا ہے اللہ اعلان کرتے ہیں تم نے اولیاء کی کام میں ماں باپ پریشان ہم نے کسی مدرسے میں بھیجا رہے ہم نے کسی مکتب میں بھیجا نہیں بچے کھانے لگے اللہ کا قسم اس بچے کو ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ہے آپ کو پہلی بار چلا اللہ علاقہ میں کرا رہے ہیں تو بچے کو لے جا کر کنارے میں کہا بیٹا بتاؤ کہ پندرہ پارے کیسے یاد ہو گئے تو اس بچے نے کہا پانی کہاں بھائی یہ سو گئے سو گئے بچے نے کہا حضرت راس رہے تو میرے اور اللہ کے درمیان اس راس کو پاس نہ کرو آج یہ ہے کہ آدمی حج کو جا کر آتا ہے زمزم ختم بھی ہو جائے خالی بوتلوں میں کنویں کا پانی ڈال کر وہ دکھانا چاہتا ہے دیکھ کر میں بھی حج کر کے آیا ہوں بامبئی کے مسلح تقسیم کر کر جتاتا ہے میں بھی حل کر کے آیا ہوں چھوٹا سا بچہ ہے مگر پاروں کا حافظ ہو گیا بغیر مقصد گئے بغیر مدرسے کو گئے کہتا ہوں اس راج کو میرے اور اللہ کے درمیان رہنے دیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تمہارے ماں باپ کی عزت کا مسئلہ ہے اس نے کہا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میری ماں کے حمل میں جب آیا اور ہو اللہ نے دیا جان جب ڈالی میرے جسم کے اندر میرے لوگ کے اندر تو میری ماں کلام پاک کے پندرہ پاروں کو پھرا پھرا کر اسی کو دوبارہ دوبارہ پڑا کر دی تھی اگر میری ماں اللہ کے کلام کے تیسوں پاروں کو پڑھتی میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں تیسوں پاروں کا حاصل ہو چکا ہوں دنیا میں آنے والے بچے ماں کے قرآن کو سن کر ماں کے حمل سے اللہ کے قرآن کو لے کر آیا کرتے تھے حافظ قرآن بن کر نکلا کرتے تھے آج ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں آج کپڑے پیدا ہو رہے ہیں آج ساری بڑے پیدا ہو رہے ہیں آج بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں آج بس اور پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں آج کو سامنے والے بزرگان دین کی آبرو سے کھیلنے والے لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں اے میری ماں آج آج دنیا تیری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے کہ تو ایک ولی کو پیدا کر دے ایک نیک کار کو پیدا کر دے ایک محمد الیاس کو پیدا کر دے ایک شکری کو پیدا کر دے ایک شیخ الاسلام کو پیدا کر دے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس امت کا مقام اور درجہ جبریل علی علیہ السلام وسلام نے ستر ہزار سال کا سجدہ کیا اور اللہ سے کہا شاید ایسا سجدہ نہ کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کر پائے گا اللہ نے کہا جبرائیل ایسے نہ کہنا میں پیغمبروں کا جو سلسلہ بھیجوں گا بنو آدم کے لیے اس میں سب سے آخر میں جو پیغمبر آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادنا امتی صدیق و فاروق نہیں عثمان و حیدر نہیں کوئی جو ہے ابو ذر پاری نہیں کوئی انسوں اور رقیہ نہیں اس امت کا ادنا امتی شرابی کبابی بدراشی کو تاجر رہنا میری عزت اور میری جلالت میری کمریائی کی قدر اس امت کا بنے گا خلوص کے ساتھ ایک سبحان اللہ کی مقدار میں میرے حضور سجدہ کرے گا تمہارے ستر ہزار سالوں کے سجدے سے وہ سجدہ بھاری پڑ جائے گا یہ مقام ہے اس امت کے گنہ گار کا تو اس امت کے نمازوں کا مقام کیا ہوگا اس امت کے نیکوکاروں کا مقام کیا ہوگا اور درجہ کیا ہوگا میرے بھائی اسلام معاشرہ نہ تقریر سے ہو سکتا ہے نہ تحریر سے ہو سکتا ہے نہ کانفرنس سے ہو سکتا ہے یہ کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا بیٹیوں کی تربیت بہنوں کی تربیت عورتوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرو پھر ان سے جو نسلیں آئیں گی ایک تو ہوتا ہے درختوں پر کیڑ لگ جائے تو اوپر اوپر اسپرے کیا جاتا ہے دوائی بھی کی جاتی ہے وقتی طور پر کیڑے مر جاتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ جڑ سے کیڑا لگتا ہے اس جڑ کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے یہ اسلائی ماترا کی کام اسپرے کرنا ہے دوا چھڑکنا ہے وقتی طور پر کیڑا مر سکتا ہے یہ جو جڑ ہے معاشرے کی اصلاح کی یہ معاشی کو ہے اگر اس کو آپ درست کر دیں گے بسرا آپ کو حادث پیدا ہو سکتا ہے بکرا خاجا کیری پیدا ہو سکتا ہے سنتوں کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کی غلامی پیدا ہو جائے گی اللہ کی قسم سے قوم ہمیں مٹانا تو درکنار کوئی ہم پر بمباری کرنا کوئی ہمارے ملکوں کے و نشان کو ختم کرنا اللہ کی قسم جیسے عمر کے نام سے شیطان بھاگے گا ہمارے نام سے امریکہ بھاگے گا ہمارے نام سے رشیا بھاگے گا ہم پر درخت کام نہیں کرے گا زمین ہماری بات مارے گی آسمان ہماری بات کو قبول کرے گا سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ آخری واقعہ ہے اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹ ہوتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے بات ہم سے قیمتی اور ہمارے اکابرین اور ملک کے مشہور علماء اور مقررین کرام یہاں پر تشریف فرما ہے بات کا تو قیامت ہو جائے گی صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہوگا ایک مرتبہ بازار میں گئے حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام علیکم کو السلام سلام کیسے آنا ہوا حضرت صدیق خیبر نے فرمایا مچھلی خریدنے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا میں بھی اسی ارادے سے آیا اتفاق سے دونوں کے خیال مل گئے اب گئے بازار میں تو دونوں کو جتنی مچھلی چاہیے تھی اتنی مچھلی نہیں مل سکی تو ایک مچھلی تھی دونوں کی رقم میں وہ مچھلی مل سکتی تھی تو چنا دونوں نے آدھی آدھی رقم ڈالی ففٹی ففٹی کا معاملہ کیا نس نس کا معاملہ کیا اور اس مچھلی کو خرید لیا خرید تو لیا یہ خدا سے ڈرنے والی قوم تھی آج کے لوگ تو باپ کے مرنے کے بعد میراث کو ہزم کر لیتے ہیں میراث کو کروالے لیتے ہیں جائیداد کو ہزم کر لیتے ہیں مچھلی کو تقسیم کرنے کا معاملہ آیا سر کی طرف سے کاٹا جائے یا زم کی طرف سے کاٹا جائے دونوں صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا وہ کہتے کہ عمدہ حصہ تم لے لو وہ کہتے کہ عمدہ حصہ تم لے لو وہ کہتے کہ میں نے معاف کر دیا وہ کہتے کہ تم نے معاف کیا لیکن قیامت کے اندر کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا تم پکڑ لو گے تو میں کہاں جاؤں گا یوں میں یزیاں اس تھی وہ بھی ہی ماں کی وہ ساحلتی ہی واقعی وہ وہ فصیلتی لتی تو بھی یہ قرآن کیسا ہے تم تہار تو آپ کے دن کہو گے کہ میرا حصہ ہاروس لے کر چلا گیا تو میں تو اتنا غریب ہوں کہ نیکیاں نہیں دے سکتا تو دونوں گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو تو کہا راضی ہیں تو انہوں نے ایک حصہ کیا حضرت صدیق اکبر کو دے دیا اور ایک حصہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا اثر کے بعد کا وقت تھا دونوں اپنے اپنے دولت کو دے گئے اور اپنی بیویوں کو گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کو تیار رکھے ہم مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی ہوگا آ کر اس کو کھا لیں گے حضرت عمر فاروق گئے اپنے مکان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے اپنے مکان میں جا کر دیکھا پر کڑاہی کے اندر جو کی تو مچھلی ہے آگ نے اسے اثر نہیں کیا تیل نے اثر نہیں کیا خون کے ایک ایک جو ہے اس پر لگا ہوا ہے ترتا آخا نے کاٹ کر دیا ایسے ہی بالکل جیسے فریج کے اندر کولر کے اندر جو ہے مچھلی کو مچھلی کو اسٹور کیا گیا ہو حضرت پاروں سے آگن نکلے کون سی مچھلی ہم لے آئے ہر صدیق اکبر گھر پہ گئے ان کے ساتھ یہی مانگا مچھلی توے پر رکھی ہوئی ہے پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے آپ کو روشن کیا جا رہا ہے وہ بھی نکلے تو انہوں نے پھر کہا السلام علیکم وعلیکم السلام بتلائیے کہاں جا رہے ہیں آقا کے پاس جا رہا ہوں مچھلی کا ماجرا ہے ایک ہر چھوٹی بڑی بات خواب نظر آتا تو کہتے گھر میں کوئی ماجرا پیش آتا تو کہتے دل میں کوئی بات پیش آتی تو کہتے میرے اور آپ کے جیسا دل میں نفاق نہیں رکھتے کہ سامنے السلام علیکم اور دل میں کہتے بیٹے تو یہ خبر لوں گا جوتے سے حضرت کہنے لگے نا پاپا حنزلہ نا پاپا حنزلہ دل میں محبت کی کمی ہوئی تو اس کا بھی اظہار کر دیا کوئی معاملہ پیش آیا آقا کے دربار میں جانے لگے حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ ماجرا تو دیپ نے کہا میرے گھر میں بھی یہی ماجرا چلو دونوں چلیں گے اور دونوں گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آقا کو کہا مچھلی کی تقسیم کروا کر ہم اپنے گھروں کے اندر گئے اور یہ صورت حال ہے اللہ کے حقیب صاحب آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مچھلی کو صبح سے مت کر دنیا کے انداروں کے اندر رکھو آگ اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ اس مچھلی پر محمد کا ہاتھ پڑ گیا ہے جس مچھلی پر آقا کا ہاتھ لگا دنیا کی اس کو چھو نہیں سکتی اللہ کی قسم میرے بھائی یہ آگا قسم کھا کر جانا اللہ سے وعدہ کر کر جانا یہ زمین گوا رہے گی یہ آسمان گوا رہے گا کہ اگر ہمارے دل کا کی سچی محبت رہے گی یہ ہوگی ہم مارے گا یہ نسرانی کتے یہ شرک کرنے والے خدا کی نہ یہ بت پرستی کرنے والے یہ کھانے والے یہ سلور کھانے والے یہ ساتھ پینے والے ہمارے گھروں کو آگ لگائیں گے مچھلی پر آتا کا ہاتھ لگا دنیا کی آگ نہ جلائے اور جس خون میں جس دل میں جس جسم میں آقا کی محبت ہو آقا کے نام کے جلوس کا ورد ہو اللہ کا قرآن ہو اللہ کی محبت ہو انصاف سے مجھے بتاؤ کہ دنیا کی قوم ایسی قوم کو ہاتھ لگا سکتی ہے اس لیے آج ہاتھ لگا رہی ہے کہ ہمارے یہ میں ہیں یہ ہماری منافقت ہے یہ ہمارے میں جاتے ہیں مسلمان تو ہم بازار میں جاتے ہیں تو کافی بن کر گنڈی مارتے ہیں سنیما جاتے ہیں رنگیوں کا ناچ دیکھتے ہیں اتنا ہی ماتر آپ کے جلسے میں آتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں ساری رات تقریر سنتے ہیں اسی رات کی فجر کو غائب کر دیتے ہیں کرتے نہیں کرتے مسجدیں ویران ہیں اذان دینے والا سو گیا نماز پڑھانے والا سو گیا مقرر سو گیا منتظم سو گیا یہ نہیں ہے اللہ کے دین کے ساتھ اللہ عالم عمارے اللہ والا اللہ کہتے ہیں تم اللہ کو اللہ والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے نقصوں کے ساتھ جھوٹے کا معاملہ کر رہے ہو تم اپنے نقصوں کے ساتھ غداری کا معاملہ کر رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اللہ کو دھوکہ دینا چاہو گے اللہ والا کو دھوکا دینا چاہو گے کسے دھوکہ دیتے ہو کا ماں رکھ کر باتیں کہہ کر سنا کر جب تک بدلاؤ نہیں لاؤ گے جب تک تربیلی نہیں لاؤ گے اللہ کے یہاں یہ کہنا سننا قبول نہیں ہوگا میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے روایت میں آتا ہے ایک صاحب آیا اللہ کے حبیب پاک وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا مجرم ہوں کہ اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا داڑھی کو منایا ہے میرے بھائی داڑھی رکھ لے بش کی طرح چہرہ نہ بنا فلموں میں کام کرنے والے سماروں کی طرح چہرہ نہ بنا بے نمازی ہے اپنی زندگی میں نماز لیا اور پڑھتا ہے اس کو صرف اور حیات کا ایک دوپٹہ دے دے ایک اس کو دے دے ایک اس کو نماز دے دے ایک اس کو برقع دے دے میرے بھائی سوچ سے توبہ کر لے بے شرمی سے توبہ کر لے حرام کاری سے توبہ کر لے یہ زندگی اچھی زندگی نہیں جہنمی زندگی ایک کائس آئے اور کہا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا آخا نے فرمایا توبہ قبول کرے گا تو نہیں قبول کرے گا رونے لگے فرمایا کہ میرا گناہ ساری زمین سے بڑھ کر ہے کہا اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا پھر کہا میرا گنا سات آسمانوں سے بڑھ کر ہے فرمایا اللہ توبہ قبول کرے گا اللہ روح الرحیم ہے غفور الرحیم ہے اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا کہا جتنے ستارے ہیں ان سے بھی بڑھ کر میرا خدا ہے سورج چاند سے بڑھ کر بھی میرا خدا ہے اللہ کی مخلوق سے بڑھ کر میرا گنا ہے آپ کو تعجب ہوا آخر وہ کون سا گنا کہ بندہ کہہ رہا ہو زمین و آسمان سے بڑھ کر ستاروں سے بڑھ کر سورج اور چاند سے بدری اللہ کی مخلوق سے بڑا ہوا آقا نے فرمایا بتا دو صحیح تو نے کیا کیا اس نے کہا میری ایک لہلا تھی اور محبوبہ تھی اس کا انتقال ہو گیا زندگی میں تو موقع نہیں ملا قبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر بنا کر کے آیا آخا جسم کے اندر راستہ آ گیا کپڑ بھی آ گیا فرمایا کہ آخری دن تک خدا تیرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا تیری کو قبول نہیں کرے گا نکل جا میری نگاہوں سے چلے جا آخا کو آیا ابھی وہ قدموں کو پلٹا نہیں تھا آخا کی طرف ٹھیک نہیں کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے امین کو بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو تم نے پیدا کیا اس بندے کے خالق تم ہو اس کے رد تم ہو اس کے راجب تم ہو آخر کہنے لگے اے اللہ نہیں آپ راجب ہیں آپ رد ہیں آپ پالن آ رہے اللہ نے کہا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے گننا چاہتا ہے اس کو تم توڑو اے محمد تم گواہ رہنا اس کے قدم اٹھ کر زمین پر پڑنے سے پہلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا تھا میرے بھائی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے یا یو آمد ہو تو ہوا ہی تو میری ماں توبہ کر لے میری بہن میری بیٹی توبہ کر لے میرے بھائی کا کر لے ایسی زندگی اچھی زندگی نہیں موت کا جھٹکا ہر کسی کو لگنے والا ہے کفن میں ہر کوئی لپیٹے جانے والا ہے جنازے میں ہر کوئی سوار ہونے والا ہے قبر میں ہر کسی کو جانا ہے یہ کافرانہ مشرکانہ زندگی تجھے مجھے سہاتی نہیں اسی لیے آج خیر ہم پر حملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے کو قبول کروائے اللہ ہمارے سننے کو قبول کروائے آپ کے جلسے کے جو منتظم ہیں یہ جو ہے ہمارے محتاط نوجوان ساتھی اور یہ جو خاص مدین منورہ میں رمضان المبارک میں حاضری منورہ کے اندر میں نے کمل دیکھا کہ جب وہاں پر کوئی ظاہر جاتا ہے اور کوئی افطار کرنے کی نیت سے جاتا ہے بڑے بڑے شیخ کے لڑکے ہم جیسے فقیروں کی چپل اٹھا لیتے ہیں جوتے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں چھوٹی سی اردو سیکھ رکھے ہیں چچا ماما ہمارے دسترخوان پر آنا یہاں افطاری کرنا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا ان کی مہمان نوازی اہل مدینہ کی مہمان نوازی کی طرح ہے انصار کی مہمان نوازی کی طرح ہے مہمانوں کا علماء کا انہوں نے مکمل اکرام کیا احترام کیا دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ چیز ان کے اندر سے دم تک قائم دائم رہے ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت میں اس جلسے کو کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توقع نصیب پر آمین آہ الحمد للہ رب العالمین عالم جسم حضرت مولانا